اجتماعی فتنہ یہ قصاص کا قانون جس طرح افراد کے لیے ہے اسی طرح جماعتوں کے لیے بھی ہے جس طرح افراد سرکش ہوتے ہیں اسی طرح جماعتیں اور قومیں بھی سرکش ہوتی ہیں جس طرح افراد حرص و تما سے مغلوب ہو کر اپنی حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اسی طرح جماعتوں اور قوموں میں بھی یہ اخلاقی مرض پیدا ہو جایا کرتا ہے اس لیے جس طرح افراد کو قابو میں رکھنے اور تائیدی یعنی زیادتی سے باز رکھنے کے لیے خون ریزی ناگزیر ہوتی ہے اسی طرح جماعتوں اور قوموں کی بڑھتی ہوئی بدکاری کو روکنے کے لیے بھی جنگ ناگزیر ہو جاتی ہے نوعیت کے اعتبار سے انفرادی اور اجتماعی فتنے میں کوئی فرق نہیں ہے مگر کیفیت کے اعتبار سے عظیم و شان فرق ہے افراد کا فتنہ ایک تنگ دائرے میں محدود ہوتا ہے انسانوں کی ایک قلیل جماعت کو اس سے آزار پہنچتا ہے اور گز بھر زمین رنگین کر کے اس کا استحصال کیا جا سکتا ہے مگر جماعتوں کا فتنہ ایک غیر محدود مصیبت ہوتا ہے جس سے بے شمار انسانوں کی زندگی دو بھر ہو جاتی ہے پوری پوری قوموں پر عرصہ حیات تنگ ہو جاتا ہے تمدن کے سارے نظام میں ایک ہلچل برپا ہو جاتی ہے اور اس کا استحصال خون کی ندیاں بہائے بغیر نہیں ہو سکتا جسے قرآن مجید میں اتخان فی الارض کے معنی خیز لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے جماعتیں جب سرکشی پر آتی ہیں تو کوئی ایک فتنہ نہیں ہوتا جو وہ برپا کرتی ہوں ان میں طرح طرح کے شیطان شامل ہوتے ہیں اس لیے طرح طرح کی شیطانی قوتیں ان کے طوفان میں ابھر آتی ہیں اور ہزاروں قسم کے فتنے ان کی بدولت اٹھ کھڑے ہوتے ہیں بعض ان میں دھن دولت کے لالچی ہوتے ہیں تو وہ غریب قوموں پر ڈاکے ڈالتے ہیں ان کی تجارت پر قبضہ کرتے ہیں ان کی صنعتوں کو برباد کرتے ہیں ان کی محنت سے کمائے ہوئے روپے کو قسم قسم کی چالاکیوں سے لوٹتے ہیں اور قوت کے حق کی بنا پر اس دولت سے اپنے خزانے بھرتے ہیں جس کی جائز حقدار وہ فاقہ کش مظلوم قومیں ہوتی ہیں بعض ان میں ہوائے نفسانی کے بندے ہوتے ہیں تو وہ اپنے جیسے انسانوں کے خدا بن بیٹھتے ہیں اپنے خواہشات پر کمزوروں کے حقوق قربان کرتے ہیں عدل و انصاف کو مٹا کر ظلم و جفا کے علم بلند کرتے ہیں شریفوں اور نیکوکاروں کو دبا کر صفیحوں اور کمینوں کو سر بلند کرتے ہیں ان کے ناپاک اثر سے قوموں کے اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں محاسن اور فضائل کے چشمے ہیں اور ان کی جگہ خیانت بدکاری بے حیائی سنگ دلی بے انصافی اور بے شمار دوسرے اخلاقی مفاسد کے گندے نالے جاری ہو جاتے ہیں پھر ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر جہانگیری اور کشور ستانی کا بھوت سوار ہوتا ہے تو وہ بے بس اور کمزور قوموں کی آزادیاں سلب کرتے ہیں خدا کے بے گناہ بندوں کے خون بہاتے ہیں اپنی خواہش اقتدار کو پورا کرنے کے لیے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور آزاد انسانوں کو اس غلامی کا توق ہیں جو تمام اخلاقی مفاسد کی جڑ ہے ان شیطانی کاموں کے ساتھ جب بھی شامل ہو جاتا ہے اور ان ظالم جماعتوں میں سے کوئی جماعت اپنے اغراض کے لیے مذہب کو استعمال کر کے بندگان خدا کو مذہبی آزادی سے بھی محروم کر دیتی ہے اور دوسروں پر اس وجہ سے ظلم و ستم توڑتی ہے کہ وہ اس کے مذہب کے بجائے اپنے مذہب کی پیروی کیوں کرتے ہیں تو یہ مصیبت اور بھی زیادہ شدید ہو جاتی ہے